الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما آتيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شہید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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز کافوائی مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے اور جلد ایمان لے آنے والے اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرنے والے ان کے پیچھے لگنے والے اچھے طریقے کے ساتھ رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین فیہا بدا وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے والے ہوں گے ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد العقدت من لسانی یفقہ قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من حملات الشیاطین وأعوذ بك رب أن اللہ رب العزت والجلال جلال کی حمد و سناال مدر و ستائش جیسے اس کی عظمت و جلال کے شایان شاہ ہے سلاۃ السلام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و سناال سلاۃ السلام کے بعد دنیا میں حقائق تسلیم کرنے کا بہت کم رواج ہے اور حق ماننے کا رواج بھی بہت کم ہے اور سب سے بڑی چیز جو اس میں حقائق اور حقیقت اور حق کو ماننے میں رکاوٹ بنتی ہے آڑے آتی ہے وہ حسد اور بغض ہوتا ہے انسان جانتا ہے کہ یہ اس کا حق بنتا ہے انسان جانتا ہے کہ یہ حق اور حقیقت ہے مگر وہ کسی نہ کسی حوالے سے حسد کا شکار ہو جاتا ہے حسد سے بچ جائے تو کم علمی آڑے آ جاتی ہے اور اس کی معلومات رکاوٹ بن جاتی ہیں اور اس سے بھی بچ نکلے تو عقل خرد اور دانائی آڑے آ جاتی ہے انسان کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی یہ بڑی رکاوٹیں ہیں حقائق ماننے حق ماننے اور حقیقت کو تسلیم کرنے میں حسد ایک بڑی رکاوٹ ہے کم عقلی بے دانشی نادانی ایک بڑی رکاوٹ ہے حق اور حقیقت کو ماننے میں اور کم علمی بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے لیکن دنیا میں کامیابی کا راز اور کامیابی کی سیڑھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حسد سے محفوظ رکھ لے اللہ تعالیٰ کسی کو علم عطا فرما دے اللہ تعالیٰ کسی کو عقل و دانش عطا فرما دے تاکہ وہ حقائق کو آسانی سے تسلیم کر دے ورنہ یہ ہے کہ حقائق اپنا آپ منوا ہی لیتے ہیں کسی چیز سے ناجائزگی کو قبضہ کر لے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس کے ساتھ اصلاح کر کے مان ہی لیتے ہیں لیکن یہ ماننا نہیں ہوتا مجبوراً جھکنا ہوتا ہے مجبوراً جھکنے اور ماننے میں بڑا فرق ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کائنات کا سب سے بڑا حق پوری انسانیت کی سب سے بڑی سچائی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماننے میں ظاہر کوئی دور دور تک کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی شخصیت ایسی بے مثال ہے بے نظیر ہے حدیم المثال ہے کہ جب ساری کائنات مانتی ہے کہ سلسلہ نبوت اور سالت جاری اور ساری ہے موسا ہے ہے داؤد علیہ السلام سلیمان ان کو مان لیا گیا تو سلسلہ جاری ہے اب ایک اور آ گیا ہے تو اس کے ماننے میں کیا رکاوٹ ہے کیا انبیاء کرام میں سے کوئی ایک شخصیت بھی ایسی پیش کی جا سکتی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیچھے ہوں اس سے کم حیثیت کے حامل ہوں دنیا کے جس انسان کو جس دعوے سے بھی دیکھ لیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں ہے ان کو ماننے میں کیا یہودوں وقت سارا سب کو جانتے تھے انتظار بھی کرتے تھے کیا رکاوٹ تھی کل ما کم تو سنی ری بایو ساروی ولا بھی تم ارخت ربان میں کوئی نیا رسول آیا ہوں پہلے رسول نہیں ہے جیسے پہلے آئے ویسا ہی میں ہوں جیسے ان کو اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی ویسے ان کو وہی آتی ہے میں نے کوئی نیا دعویٰ نہیں کیا وہی دعویٰ ہے جو پہلے انبیاء اکرام کرتے رہے ہیں وہی دعویٰ ہے اسی طرح میرے پاس وہی آتی ہے ان کو ماننے والے مجھے کیوں نہیں مانتے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اچھی طرح غور کر لیجیے کھنگال لیجیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی یہی کہا ہے کہ یہودوں نے سارا کو حق میں مانا حسبا میں عند دین سے فلما جا ما عرفوا كفروا به ہی فلانت اللہ الكافرين کا آ گئے جان بھی لیا پہچان بھی لیا نشانیاں ساری پوری ہیں وہی ہے جس کا انتظار تھا لیکن یہودیوں کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا نثارا کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا قریش مکہ کے ڈھیر سارے سردار ہیں ان کو بھی پتا چل گیا ہے اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جو بڑے دانا بڑے سمجھدار کسی نہ کسی حد تک حق کو تھامے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو یہ خیال ہوا کہ مجھے نہیں بڑھنا چاہیے تھے یہ کیوں بڑھ گیا کسی کو یہ نصیب بڑھ گئی کہ ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آیا ان کے قبیلے سے کیوں آیا وہ مسلمان سردار نے حکومت کا دعویٰ کیا تو کسی نے اس سے کسی رشتے دار سے پوچھا تیرے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا مسلمہ سچا ہے سیدھا سادہ جواب دے دیا اس نے کہنے لگا کرداب و ربیہ کا حد دیتے دونوں ہمارے خاندان بنو ربیہ کا جھوٹا مجھے بنو مدر کے محمد سچے سے زیادہ پسند پتا ہے مجھے جھوٹا ہے لیکن کیونکہ میرے خاندان کا ہے اس لیے مجھے زیادہ پسند ہے وہ چونکہ میرے خاندان کا نہیں ہے پتا ہے مجھے سچا ہے لیکن مجھے پسند نہیں سیدھی مار تو انتہائی خوش نصیب ہے وہ انسان اور ہم سب کو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ علم نصیب کر دے اللہ حکم الحاکمین علم کو سمجھنے اور علم کی فہم نصیب کر دے پڑھنا کافی نہیں ہے پر کے اس کو سمجھنا بھی کام کی چیز ہے اور پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اور سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دلوں سے نکال دیں وہ حسد اور بغض حقائق کو تسلیم نہ کرنا سمجھانے کے بعد بھی حقائق کو تسلیم نہ کرنا یہ حسد ہے اس نے بڑی دنیا کو برباد کیا بڑی دنیا کو تباہ کیا اور دل کی صفائی حسد کی موجودگی میں ممکن ہی نہیں ہے اور حاصل اندھا ہوتا ہے اندھا اسے کچھ نظر نہیں آتا اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو حسد سے پاک رکھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی کے ساتھ ابری نے مان لیا کامیابی کا راج یہی تھا جس نے سب سے پہلے مانگا وہ سب سے اونچا جس طریقے سے ترتیب کے ساتھ مانگتے گئے اسی طریقے سے عزتیں ملتی گئیں جس نے سب سے پہلے مانگا وہ سب سے بڑا ہے وہ بک صدیق ہے رضی اللہ ہوتا ہے الاولون من صاحب والانصار السابقون الاولون کیا کر دور دور تک کہیں کامیابی کا ساتھ نظر نہیں آتے اکیلا ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے مارو دولت بھی نہیں ہے فوج و سپاہ بھی نہیں ہے خاندان بھی ساتھ نہیں ہے اکیلا یہ کے لگاتا پھر رہا ہے لا الہ الا اللہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ رہا تو مر اعظم ارب و حجم کے مالک بن جاؤ گے کس کو یقین آتا تھا کہ یہ ایسا انسان ہے جس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے جس کے حقیقی اور قریبی رشتے دار بھی اس کے مخالفین ہیں مال و دولت بھی نہیں ہے معاشرتی حیثیت بھی نہیں ہے کوئی صورت نظر نہیں آتی اس کی کامیابی کی اس وقت جس نے لا الہ اللہ پڑا ہوگا اس کا دل کتنا صاف ہوگا اللہ رب العزت نے اس کی قسمت میں کتنی عزتیں لکھی ہوں اللہ اکبر دیش کا تو ساری دنیا مانگ لیتی ہے مینہ مل گئی متقی تو وہ ہوتے ہیں بن دیکھے ایمان لاتے ہیں بن دیکھے ایمان لاتے ہیں روبما یبد اللہ جی نے کفر کبھر مسلمین جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر تو کافر بھی مان جائیں گے جب وہ گردن پہ انگوٹھا رکھا گیا تو اس وقت اس نے بھی کہہ دیا تھا آپ ان تمہیں اب ہارون اور موسا پھر ان کی خدائی بھی ختم ہو گئی تھی کہ میں مان لیا موسا اور ہارون کے رب کو اب تیرے ماننے کا کیا فائدہ اب تیرے ماننے کا کیا فائدہ آخری ہمیں ماننے والے ان کی کیا حیثیت ہے ماننے والا تو وہ ہے جس نے سب سے پہلے دوڑ لگائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کو تسلیم کیا اور کرنا پڑ کے اسلام میں داخل ہو گیا اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے صدیق اپنے ماحول میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے آگے علم گئے اعتبار سے سب سے آگے تھے فہم و فراست اور دانش کے احساس میں بھی سب سے آگے تھے دل کی صفائی میں بھی سب سے آگے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی جیسا کہ بتایا گیا بے شمار مقامات زندگی میں ایسے آئے جہاں علم کا امتحان ہوا اکیلے وہ بکر کامیاب ہوئے فہم و فراست کا امتحان ہوا تو بکر اکیلے کامیاب ہوئے اور ضرورت اور شداد کا امتحان ہوا تو اکیلے بکر کامیاب ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وزیر بڑے اچھے ہوتے ہیں مشیر بڑے اچھے ہوتے ہیں پیچھے لگنے کے لیے بہت موضوع ہوتے ہیں ساتھ نبھانے میں بڑے موضوع ہوتے ہیں معاون بڑے اچھے ہوتے ہیں جب ان کے ذمے کوئی ذمہ داری پڑتی ہے تب جھوٹ ہو جاتے ہیں اور یہ وہ سخت ہے جو پیچھے لگا تو ایسے پیچھے لگا جس سے بہتر پیچھے لگنے کا طریقہ کہیں نظر نہیں اور جب اپنے اوپر ذمہ داری پڑی اس وقت ایسی صلاحیت اور استعداد کا ثبوت دیا کہ دنیا ماننے پر مجبور ہو گئی کہ جو صدیق ہی اس قابل ہے کہ یہ خلیفہ بلا فضل بلا فضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیے اس وقت اس سے موضوع کوئی آدمی نہیں اس سے موضوع کوئی آدمی نہیں تھا نبی علیہ صاحب اسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ کے صدیق کے علم کا امتحان بھی تھا فاض و فراست کا امتحان بھی تھا اور دل کی صفائی کا امتحان بھی تھا اور شجاعت اور بہادری کا امتحان بھی تھا اور بکر صدیق ہر امتحان میں کامیاب تھا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ سات السلام کو اللہ تعالی نے اپنے پاس بلا لیا آپ علیہ السلاط السلام اسلام یہ کہتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گا اللہ رفیق لاہم رفیق اللہ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا تیرے پاس آنا چاہتا اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے دنیا میں اندھیرا چھا گیا حضرت رسم اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مدینہ میں نے اس دن جتنا روشن میں نے مدینہ اس دن دیکھا جس دن محمد وسلم مکے سے عزت کر کے مدینے آئے تھے اتنی روشنی مدینے میں میں نے کبھی نہیں اور مدینے میں اس دن جو اندھیرا میں نے دیکھا جس نبی علیہ سات سال دنیا سے تشریف لے گئے اتنا اندھیرا میں نے مدینے میں کہیں نہیں دلی کیسیت ہے یہ ان کا احساس ہے یہ ان کی سوچیں ہیں یہ محاورہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ انسان کے قریبی چلے جائیں تو انسان کو دنیا اندھیری نظر آتی ہے حضرت صلی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ روشن مدینہ اس میں نظر آیا جس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے گئے اور سب سے اندھیرا مدینہ اس میں نظر آیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے یہ لوگ سمجھتے تھے پائے وہ صدیق حضرت عمر سے ایک دن کہنے لگے آؤ میں امن سے مل کے آئے نبی رساد اسلام بھی اس سے ملنے جایا کرتے تھے ام ایمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی آزاد کردہ لڑی تھی اللہ اکبر کیا کہنے اس اخلاق کے وراثت میں ملی ہوئی ہے تو فرماتے امی باد امی میری ماں کے مرنے کے بعد میری ماں امی ہے میں کوئی کوئی خلق تھا خلق ہے کوئی خلق سا خلق ہے در خرید کو کہہ رہے ہیں میری ماں کے بعد یہ میری ماں رہی اس نے میرے ساتھ جو محبت اور پیار اور اچھا سلوک کیا ہے میری تربیت کی ہے کسی اور نے ماں کا درجہ دیتے تھے اس کو وہ غصے بھی ہو لیتی تھی دمکار بھی لیتی تھی گرم و سرد بھی ہو لیتی تھی نبی صاحب اسلام اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے ہمیشہ ماں کا درجہ دیا اس کو اور اس کے گھر سے ملنے جایا کرتے تھے اسلام کرنے جایا کرتے تھے فرمانے لگے عمر آؤ ام امن کو نبی شام بھی ملنے جایا کرتے تھے آئے ہم بھی ملنے جائیں نبی شام کی وفات کے بعد ملنے گئے بیٹھے دو چار باتیں ہوئی تو ان ایمن رونے لگے تو بکر عمر نے کہا اے ام ایمن تم بڑی بزرگ ہو سمجھدار ہو اللہ کا نظام ہے جو بھی آتا ہے وہ جاتا ہے صبر کرنا چاہیے رونے کا مقام نہیں خبر کرنے کا مقام ہے اللہ اکبر یہ بڑھیا کسی یونیورسٹی کسی مدرسے کی پڑھی ہوئی نہیں ہے لیکن کیا دانش دے رکھی ہے اللہ نے فرمانے لگی میں صدمے سے نہیں رو رہی اس صدمے سے نہیں رو رہی کہ نبی صاحب اسلام دنیا سے چلے گئے یہ تو مجھے اچھی طرح پتا ہے نبی اسلام دنیا کی مصیبتوں سے نکل کر آخر کی نعمتوں میں گئے اس میں رونے کی بات نبی صاحب اسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقابلہ کر دیا ہے جہاں ان کے لیے کیا رکھا تھا وہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت کچھ تیار کر دیا اس کی تو مجھے خوشی ہے رونے کی بجائے میں روتی اس بات سے ہوں کہ ہمارا رابطہ آسمان سے کٹ گیا ہے وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے کسی کونے کھترے میں کسی دور دراز گاؤں میں رات کے کسی اندھیرے میں اکیلا انسان خطا کرتا ہے آسمان سے وہی آ جاتی ہے محمد الرسوم کو بتا دیا جاتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرو فلاں فلاں کرتی ہے اللہ کی طرف سے جو بڑا راست نگرانی ہوتی تھی اپنے مندوں کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے ذریعے وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے میں تو آسمان کی خبروں کے آنے کے بند ہونے پر رو رہی ہوں نبی صاحب اسلام کی دنیا سے جانے پر نہیں اہل علم کہتے ہیں آدم علیہ صاحب اسلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں سب سے بڑی مصیبت جو آئی ہے حضرت محمد الرسول علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت اس سے بڑا دکھ انسانی نے کبھی کوئی نہیں دیکھا اسی لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ لے ایمان جب کبھی کسی کو مصیبت آئے جب کبھی کسی کو سرما پہنچے جب کبھی کسی کو کوئی دکھ پہنچے وہ میرے دکھ کو یاد کر لیا کرے اس کا دکھ ہلکا ہو جائے اگر کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو سوچ لے کہ محمد کریم بھی دنیا سے گئے ہیں اس سے بڑا صدمہ تو نہیں ہے میرے بیٹے کا مرنا میری ماں کا مرنا میرے باپ کا مرنا محمد کریم علیہ سات اسلام کی دلائی سے بڑا صدمہ تو نہیں ہے اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہے جو اس سدمے کو یاد کرے گا اس کا صدمہ ہلکا ہو جائے اس کا دکھ ہلکا ہو جائے اس کی مصیبت ہلکی ہو جائے اللہ اکبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی سات اسلام السلام کی وفات ہوئی تو فرمانے لگی ابا حضور آپ پر جو اللہ رب العزت نے جو موت لکھی تھی وہ آ گئی دو دفعہ آپ کو موت نہیں آئے گی ابا حضور تم ایسی شخصیت رہو جس کی تعزیت کے لیے ہمیں کوئی نہیں نظر آ رہا جس کے پاس تعزیت کرے جس کے پاس تعزیت کرتے ہیں اس کو اس سے بڑا سبب تیری تعزیت ہم جبریل سے کرتے ہیں تیری تعزیت ہم جبریل سے کرتے ہیں جبریل کے پاس جا کر محمد رسم کی تعزیت ہیں حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلائی کا امتحان ہے امت کو سنبھالنا ہے دین کو سنبھالنا ہے عالم اسلام کو سنبھالنا ہے مرکز اسلام کو سنبھالنا ہے دین نبوی کی حفاظت کرنی ہے دینی تعلیمات کی حفاظت کرنی ہے اللہ اکبر اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے واپس تشریف لائے نبی سات اسلام کے چہرے سے کپڑا اٹھایا آنکھوں کے درمیان غصہ دیا اور فرمانے لگے اے حبیب جیسے تو زندہ خوشگوار اور خوبصورت اور پاکیزہ تھا ویسا ہی دنیا سے جانے کے بعد بھی پاکیزہ خوشگوار اور خوبصورت اللہ اکبر اور پھر سب سے پہلی فکر ہوئی امت اسلامیہ کی امت محمدیہ کی کہ کہیں انتظار کا شکار نہ ہو جائے اب ایک خاندانی کام ہے ایک قومی اور ملی کام ہے خاندانی کام خاندان والوں کے سفر تو ہو گیا حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صاحب اسلام کے چچا جات بھائی اور داماد حضرت زبیر بن ارمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوفی زاد بھائی یہ تینوں نبی علیہ صاحب اسلام کے قریبی رشتے دار ہونے کے حوالے سے خاندان ہونے کے حوالے سے اقربا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہید و تقسیم میں مشغول ہو گئے نبی صاحب اسلام کو سنبھالنا ہے آپ کو کفن دینا ہے آپ کی قبر تیار کرنی ہے ساری دنیا جانتی ہے خاندان والوں کا کام ہوتا ہے اور کسی صدیق آپ کے علمی وارث تھے دینی وارث تھے اسلامی وارث تھے وہ اس کام میں مشغول ہو گئے کہیں انتشار کا شکار نہ ہو جائے اس کو سنبھالنا ہے کہیں سے خبر ملی کہ سطیفہ بنی شاہدہ میں انصار جمع ہیں وہ اقتدار کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں غیر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلم امت کا اقتدار کس کے پاس ہو انسار خیال میں ہے کہ ہمیں نبی صاحب اسلام کے وارث کے طور پر امت اسلامیہ کے اقتدار ہمارے پاس آنا چاہیے وہاں مشورے ہو رہے ہیں ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا حضرت عمر کو ساتھ لیا راستے میں ابو بن جرا مل گئے ان کو بھی پکڑ لیا تینوں مل کر انصار کے پاس گئے خلیفہ ثقیفہ بنی شاہدہ میں جہاں اگلے حکمران کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی پتہ چلا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا اقرار ہمارے پاس آنا چاہیے ان کی غلط فہمی کی ایک وجہ بھی تھی ہم نے سات اسلام کو ٹھکانا دیا تم مہاجرین آئے تھے ہم نے تمہیں سنبھالا مکے والوں نے تمہیں نکال دیا تھا ہم نے تمہیں سنبھالا اس لیے اقتدار ہمارے پاس آنا چاہیے حضرت حضرت کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنی سات دن عبادہ ان کے قائد اور لیڈر تھے وہ پیش پیش تھے اس معاملے میں لوگوں نے بڑے جھوٹ ملائے ہیں اس میں بڑی فضول باتیں کی ہیں صحابہ اکرام اتنے شفاف اتنے صاف دل دیو تھے وہاں قدورتوں منافقتوں کا نام و نشان نہیں تھا اللہ اس کے رسول کی بات سن کر حجتیں کرنے بحثیں کرنے کا رواج ہی نہیں تھا یہ سارے مسالے لگائے ہوئے ہیں دشمنان دین نے اتنے جھوٹ بولے ہیں حوالے سے جس کی کوئی حق نہیں مسند احمد میں روایت ہے حضرت بن عوف کے بیٹے سے بڑی سیدھی سی بات ابو کے صدیق گئے ان کی گفتگو سنی کہ وہ عمارت چاہتے ہیں ابو کے صدیق سات رات صاحب کو بلایا ایسا تم جانتے نہیں اور سابق نمبر ہے ہم نے دین کے لیے اپنے گھر بار چھوڑا ہے تم جانتے نہیں ہیں نبی صاحب اسلام کا آپ نے ساتھ ہم نے نبھایا ہے ایسا آپ نے وادہ نبی صاحب نے تمہارے بارے میں جو کچھ کہا ہوا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں تم بھی جانتے ہو نبی صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ ساری دنیا ایک وادی میں چلی جائے انسار ایک وادی میں چلے جائیں محمد کریم انسار کے ساتھ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ سب کو ہوں گا تم صاحب کیا تم اس وقت پاس نہیں بیٹھے تھے لوگ کہتے ہیں کہ صدیق کو حدیثیں یاد نہیں تھیں سنانے لگے ایسا تم اس وقت بیٹھے ہوئے نہیں تھے نبی صاحب السلام کے بعد جب نبی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ نہ سے تباہ ہم کو قریش خیر ہم نے خیرے ہیں ہم نے شر شرمے ساری دنیا قریش کے تابے ہے اس ماحول میں بڑا خاندان معذد خاندان قابل قدر خاندان قابل قیادت خاندان قریش کا خاندان ہے اور دوسری بات میں اس کی وضاحت بھی ہے اللہ رب العزت نے پوری انسانیت میں سے بنو ابراہیم کو چنا بنو اسماعیل کو چنا بنو اسماعیل میں سے بنو کلانا کو چنا بنو کلانا میں سے قریش کو چنا قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں سے مجھے محمد کو چنا ایسا تمہیں معلوم نہیں تمہیں یاد نہیں ہے تم بیٹھے ہوئے تھے جب عیسیٰ السلام نے فرمایا تھا کہ سارے لوگ قریش کے تابع ہیں برے بروں کے تابع ہیں جاہرير کے زمانے میں بھی قریش سترام تھے برائی کرنے میں بھی آگے تھے اب نیک ہوئے ہیں تو نیکی میں بھی سب سے آگے ان کے اچھے اچھوں کے تابع ہیں برے بروں کے تابع ہیں اس لیے خلافت کا معاملہ قریش میں رہے گا اور ہم قریش ہیں تم نہیں ہیں اللہ اکبر بات ساديں صحابہ اور نبی صاحب کی حدیث سننے کے بعد کریں سوال ہی پیدا نہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا انہوں نے کہتے ہیں سب جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے ایک بھی سچ نہیں ہے سادہ اکرام کا مزاج اس طرح کا تھا ہی وہ تو بات سنتے ہیں تو وہیں بالکل بس ہو جاتی تھی صاحب نے حدیث سنی حضرت بکر صدیق سے خاموش ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ آئی ابکی صدیق کے پاس اپنے باپ کی وراثت مانگنے کے لیے ابو کے صدیق نے رویے سات کی حدیث پڑھ کے سنا دی محمد کی بیٹی اور حجتیں کرے کریں خاموشی کے ساتھ مان کے واپس ہو گئی میرے باپا نے یہ کہا ہے اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے تو مجھے بات کرنے کا کیا ہے اس کے بعد زندگی بھر کبھی مطالبہ نہیں کیا یہ جعلی واسطوں کا ہی ختم نہیں ساتھ سات فوراً بات مان لی اب صورتحال مناسب ترین تھی فساد کا کوئی خطرہ نہیں تھا کا کا قائد قائد ابو کے صدیق ہو گیا ہے ابو کے صدیق نے فوراً کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ویدا کو سامنے کیا یہ دو بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کی بحث کر حضرت عمر نے فوراً ابو کے صدیق کا ہاتھ پکڑا فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے میں کیسے فری بنوں تم اللہ کے نبی کو پیارے تھے تم اس سے پہلے اسلام لانے والے تم اس سے بڑے عالم تم نبی اسلام کے سب سے زیادہ قریب اسلام کی زیادہ خدمت کرنے والے نبی اسلام کی زیادہ حمایت کرنے والے میں کون ہوتا ہوں تیرے ہوتے ہوئے ہاتھ آگے کروں اور بکر سے ہاتھ پکڑی ابو رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیعت کر پھر ابو بیدا نے بیعت کی انسار ایک دوسرے کے اوپر سے گزر کر بیت کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں کیا صحابہ کے اللہ تعالیٰ نے پاک اور صاف کر رکھے تھے یہاں فساد ہو یہاں حسد ہو یا ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور بغیر کسی مقابلے کے بغیر کسی فساد کے بغیر کسی دنگے کے بکر صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فتر کر ہوں اب خلیفہ المسلمین کہا گیا اوبکر اللہ لگے نہیں مجھے خلیفہ تو رسول اللہ کہے میں اللہ کے رسول کا جانشین بننا مطلق حکمران بننے سے زیادہ پسند کرتا ہوں میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں محمد اللہ علیہ وسلم کا جانسین بنوں آب علیہ السلام کا نائب بنوں آب علیہ السلام اسلام کا خلیفہ بنوں اللہ اکبر کتنی دانائی ہے کتنا علم ہے کتنی فراست ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت دے رکھی ہے اور کتنی بہادری اور شجاعت ہے اللہ اکبر اور پھر امتحانوں کا آغاز ہو گیا ماحول میں جہاں جہاں پتہ چلا نبی و اسلام دنیا سے تشریف لے گئے جتنے ستنے دبے ہوئے تھے سب بیدار ہو گئے جتنے شیطان چھپے ہوئے تھے سب باہر نکل آئے جتنے کیبٹ کے بھوکے خاموش بیٹھے تھے سارے کے سارے بھونکنے لگ گئے اور وہ جو نبوت کے امیدوار تھے انہوں نے نبوت کے دعوے کرنے شروع کر دیے وہ جو دبے ہوئے تھے انہوں نے مرتد ہو کے اسلام سے نکلنے کا اعلان کر دیا کئیوں نے پیسے دینے سے زکات دینے سے انکار کر دیا ادھر سے فتنا ہے ادھر سے فتنا اب ابیاکتوں کو کسی دیگر اللہ تعالیٰ کے علم کا امتحان بھی ہے فہم و فراست کا امتحان بھی ہے بہادری اور شداد کا امتحان بھی ہے آداب حکمرانی اور سلیقہ حکمرانی کا امتحان بھی ہے سب سے پہلا کام تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی روانگی کا حضرت محمد الرسول نے لشکر تیار کیا اسامہ کو اس کا سپاہ سالار مقرر کیا ان کو بھیجنے کا اعلان کیا وہ گیا نہیں لشکر مدینے میں تھا نبی صاحب اسلام دنیا سے چل دیے وہ لشکر رک گیا تجیز و تقسیم کے لیے نبی صاحب اسلام کو دفنانے کے لیے فارغ ہو گئے جب فارغ ہوئے صحابہ اکرام کہنے لگے حالات تو خراب ہیں لوگ تو مرتد ہو گئے ہیں باہر کے حملے کا مدینے میں خطرہ ہے مرکز اسلام سے اتنا بڑا لشکر باہر نکل جائے یہاں کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اس لیے لشکر کو نہیں جانا چاہیے بڑی معقول رائے تھی حالات جو بدل گئے ہیں اور کے صدیق فرمانے لگے یہ حدیثہ رسول اللہ کو ماننے کا مسئلہ ہے نبی صاحب اسلام کا فیصلہ اوپر کے صدیقی سے کسی کی ان پر منسوخ نہیں کرے میں مدینے کے حالات حکومت وقت کو فوج کی ضرورت ہے فوج باہر چلی گئی تو یہاں کے حالات خراب ہو گئے تو پھر کیا بنے گا اور بکر فرمانے لگے درندے بکر صدیق کا گوشت بھی نوچ لیں محمد کریم کا فیصلہ داخل ہو کے رکھے اللہ اکبر پھر رائے آئی کہ ٹھیک ہے چلیے آپ ضد کرتے ہیں لشکر بھیجنا ہی ہے تو بھیج دیں لیکن یہ بچہ ہے اسامہ بن زید بچہ ہے اس کو بھیجنے کی بجائے اسامہ بن حادثہ بچہ ہے اس کو بھیجنے کی بجائے کسی جہاں دیدہ عمر رسیدہ تجربہ کار کے سپاہ سلام کرے گا اور بکی صدیق کہنے لگے کہ میں نبی صاحب سے زیادہ عقل مند ہوں نئی اس کو مقرر کیا کچھ دیش سے مقرر کیا ہوگا ربی سال تو وہی کے بغیر کام ہی نہیں کرتے تھے میں کون ہوتا ہوں اس کو بدلنے والا یہی جائے گا جو بھی ہو جائے یہی جائے گا ایک طرف سے امتحان علم کے امتحان میں نوایا طور پر کامیاب رہے کہ نبی صاحب اسلام کی حدیث پر عمل کرنے کا معاملہ ہے نبی صاحب کے فیصلے نافذ کرنے کا معاملہ ہے ایک طرف شجاعت اور بہادری میں کامیاب رہے ایک کا معاملہ معاملہ ہے کہ باہر یہ بات پھیل جائے گی کہ مسلمان مثال کا شکار ہے اس لیے اپنا فوج بھیجنے کا فیصلہ تبدیل کیا ہے وہی ہوا سما کا لشکر نکلا ساٹھ باغ سے نکلا جہاں جہاں سے گزرتا گیا وہاں وہاں کتنے ہوتے گئے لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مضبوط ہے مدینہ محفوظ ہے اگر مدینہ میں کوئی مسئلہ ہوتا تو لشکر نہیں جاتا جس کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ محفوظ ہے اور مسلمان حوصلے میں ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں بہت اچھے ساتھ مرتب ہوئے اللہ کم الحاقین اور کے رضی اللہ تعالیٰ کے درجے بلند کرے اور مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے دلوں کو صاف کرنے کی محمد کریم علیہ صاحب اسلام کی اعتبار فرم برداری کرنے کی نبی صاحب اسلام کے فیصلے بلا چیر چران تسلیم کرنے کی اور نبی الصاط السلام کی حدیث کو سربلند کرنے کی آپ کے فیصلوں کو سربلند کرنے کی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں توفیق ہے بما توفیق اللہ بلّہ وسلم الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونسلي على رسوله الكريم رب شہلی سدری وحصرلی امری وحلوکم علما رب اعوذ بك من ولیم نا ربزبک بك رب ان يحضرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا قرة نام جی للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك نائن رحيم حضرات گرامی جیسا کہ بار بار اشارے کیے گئے کہ صحابہ اکرام کا ذکر ان کی سیرتوں ان کے سوانے کا بیان یہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جو راستہ اختیار کیا ہے اس کی اتباع اس کی پیروی ہے قرآن کریم میں سابقہ امتوں کے قصے انبیاء کرام کے واقعات اس لیے ذکر ہوئے کہ ہم اس سے عبرت پکڑے کامیابوں نے کامیابیاں کیسے پائیں ناکاموں نے ناکامیاں کیسے سمیٹیں یرید اللہ علی بجین الکمیا کم سن ابلی کنب یا قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس بات سے صالحین کے ذکر سے اور برے لوگوں کے ذکر سے اس سے انسان کی سیرت سنورتی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کو شکایت ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہے تربیت اچھی نہیں ہو رہی تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کی زندگیاں سامنے رکھو حضرت محمد علیہ وسلم کی سیت کو سامنے رکھو صحابہ اکرام کے ساتھ گزرے ہوئے اوقات صحابہ کے حالات و واقعات پڑھتے ہوئے گزرے ہوئے اوقات انسان کے دل و دماغ میں بہت اچھے اثر چھوڑتے ہیں سیرت سون کے ساتھ گزرا ہوا وقت انسان کی اصلاح تربیت کے لیے بہترین راستہ ہے اور جس شخص کو ان کی سیرتوں اور ان کی سوانیں پڑھنے سے جس کی اصلاح نہیں ہوتی پھر اس کی اصلاح کا کوئی راستہ نظر نہیں ہے اس لیے بار بار کوشش کی جاتی ہے کہ ان پانچ پاک ہستیوں ان عظیم شخصیات کے تذکرے زیادہ سے زیادہ ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ انہوں نے عزتیں کیسے پائی انہوں نے مقامات کیسے پائے انہوں نے قرب نبی کیسے حاصل کیا اور اس کے نتیجے میں قرب الہی کیسے حاصل کیا قرب الہی حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسلام کو اس طرح مانا جائے جس طرح صحابہ اکرام نے مانا ہے نبی اسلام کی پیروی اس طرح کی جائے جس طرح صحابہ اکرام نے نبی اسلام کی پیروی کی ہے اپنی خواہشات کو اس طریقے سے ختم کیا جائے جیسے حضرت کے صدیق اور صحابہ اکرام نے اپنی خواہشات کو دبایا اور اسلام اور نبی صاحب اسلام کی تعلیمات کو بغیر کسی طرح کے بغیر ہی لوہجت کے تسلیم کیا جس طرح کوئی آسانی سے اسلام کو قبول کرے گا جتنا کوئی جلدی سے اسلامی تعلیمات کو قبول کرے گا جتنا کوئی زیادہ اللہ کے راستے میں بٹھے گا اتنا ہی زیادہ سربلند ہوگا اللہ ہمیں بھی سربلند فرمائے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعزنا ولا تزلنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم إنا نشكو إليك قوتنا وقلة حيلتنا على الناس يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث

اللہم مشفنا بشفائک و داونا بدوائک اللہم مشفنا و شمرانا و مرضا المسلمین اذہب الباس رب الناس و انت شافی لا شفا الا شفاوکا شفا لا یغادر سقما اللہم اینا نعوذ بکا من جہد البلائی و درک الشقائی و سوء القضائی و شماتت الاداء اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين